الخطاب کے لیے دعوت خطاب دینے والا ہوں اس شخصیت کو جیسے کراچی کے ایک مدرسے میں بیٹھ کر علم و جہاد کو حاصل کیا تھا اور پھر دنیا کو للکارا اس کی للکار کو روکنے کے لیے دشمن نے بڑے بڑے حکومت خانے بنائے تھے بہت ظلم و تشدد کیا تھا لیکن وہ اپنی ایک جیل میں ترمزی شریف کے ترس کو نہیں روک سکا تھا وہ اپنی جیل کے اندر فضائے جہاد کو کتاب کے لکھنے سے نہیں روک سکا تھا وہ دشمن بابری مسجد کو گرا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر الجهاد لقي الله وفيه سلمه او کما قال علیہ سلاۃ وسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام خصوصاً حضرت شیخ الحدیث مولانا افضل خان صاحب شیخ التفسیر حضرت مولانا ولی اللہ صاحب شیخ الحدیث یادگار اسلاف حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب اور میرے شہید بھائی محمد سعید کے محترم والد اور اس علاقے کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور جیش محمد کے نوجوان ساتھیوں کا یہ اجتماع ایک شہید کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے ایک شہید کے تذکرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے یہاں کے کارکنوں نے اس اجتماع کو منعقد کیا ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اپنے شہدا کو کبھی نہیں بھلا سکتے نہ ہم ان شہدا کے خون کو بھلا سکتے ہیں نہ ان شہدا کے مشن کو بھلا سکتے ہیں نہ ان شہدا کی یاد کو بھلا سکتے ہیں نہ ان شہدا کے راستوں کو بھلا سکتے ہیں بلکہ آج اگر ہمارے دامن میں ایمان کے بعد کوئی چیز ہے تو انہی شہدا کی نسبت ہے انہی شہدا کا تعلق ہے آج جب کے مسلمان کافروں کی غلامی اختیار کرتے جا رہے ہیں ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت اور حکومت دی ہے وہ غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں آج جب کہ ساری دنیا کا مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے اگر ہمیں کہیں سے روشنی نظر آتی ہے تو انہی شہدا کے چمکتے خون سے نظر آتی ہے یہ ہماری طرح نوجوان تھے مگر جوانی کی خرمستیوں مستیوں میں نہیں پڑے ایک اللہ کی رضا کے لیے میدانوں میں نکل گئے آج اگر دنیا ہم پر میزائل نہیں مار سکتی تو انہی شہدا کی وجہ سے ہے آج مساجد موجود ہے مدارس زندہ ہے علم کی محفلیں زندہ ہے تو انہی شہدا کے خون کی وجہ سے ہے یہ وہ دیوانے جنہوں نے اللہ کا نام لیا اللہ سے محبت کا حق ادا کیا جنہوں نے جہاد کا نام لیا اور پھر و کرم سے ایک غیرت مند نبی کے امتی ہیں غیرت مند صحابہ کو ماننے والے ہیں غیرت کا درد دینے والے والے قرآن کو ماننے ہیں دنیا آج ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ میں تمہارے نبی کو مارا گیا تھا تمہارے نبی کے چہرے پہ ناؤز بلا تھپڑ لگے تھے حضرت بلال حبشی کو گیلیت کے اوپر لٹایا گیا تھا حضرت سلحرا کی آنکھیں نکالی گئی تھی حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کیا میں مارا گیا تھا لیکن میں دنیا والوں کو کہتا ہوں مسلمانوں نے ان میں سے کسی زخم کو نہیں بھلایا آؤ بدر کے میدان میں چلو وہ ابی محیط جس کے ناپاک ہاتھ میرے نبی کے چہرے تک پہنچے تھے اس کی لاش تڑپ رہی تھی وہ امیہ بن خل جس نے حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹا کے مزے لیے تھے خود ایک بدبودار لاشے کی شکل میں بدر کے میدان میں پڑا ہوا تھا ساری دنیا کے کافروں کو چیلنج کرتے وقت اس تانے کو نہیں سنتے جو آج کا مسلمان ہمیں دیتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تم کس طرح سے دنیا کے ان بڑے بڑے کافروں سے لڑو گے تم کس طرح سے ٹینکوں کا مقابلہ کرو گے تم کس طرح سے تلواروں تم کس طرح سے ان کے تیاروں کا مقابلہ کرو گے دنیا ہمیں تانا دیتی ہے کہ تم کس طرح سے اتنی بڑی قوتوں کے سامنے ٹکراؤ گے تم مسلمانوں کو ہلاک کروانا چاہتے ہو تم مسلمانوں کو مروانا چاہتے ہو تم مدارس بند کروانا چاہتے ہو تم مساجد ویران کروانا چاہتے ہو تم ہی کشمیر میں لڑائی کر کے ہندوستان کے مسلمان کو ختم کروانا چاہتے ہو تم وہاں دارالعلوم دیوبند بند کو گروانا چاہتے ہو اس لیے کہ کشمیر کی لڑائی کا بدلا ہندو ہندوستان کے اندر لے گا اور وہاں کے مسلمانوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے मुसलमानों ہاتھوں سے مروا دے اس جہاد کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اس جہاد کی وجہ سے تو مسلمانوں پہ نصرت نازل ہوتی ہے آپ سارے ایمان سے بتانا جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف ایک دو مہینے میں وہاں مندر بنا دیں گے جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی وہاں کے ہندوؤں نے کہا تھا بال ٹھاکرے نے کہا تھا راجندر پر مسجدوں کو بھی گرائیں گے مگر آج تک مندر کیوں نہیں بن سکا آج تک کاشی اور مترا کی مسجدوں کو کیوں نہیں گرایا جا سکتا ہم نے الحمد للہ ایک اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی ماؤں سے اجازت لے کے اپنے گھر کو چھوڑ کے اعلان کیا تھا اگر بابری مسجد کی جگہ مندر بنا تو وہ مندر نہیں ہوگا وہ ہندوؤں کا شمشان گھاٹ ہوگا جس میں ہم ان کی لاشوں کو بھی چلا کے رکھ دیں گے ان اور آج تین ہزار مساجد تو کیا گراتے پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کا فیصلہ عدالت کرے گی میں کہتا ہوں بابری مسجد کا فیصلہ عدالت نہیں کرے گی خود مسلمان کریں گے انشاءاللہ میں گورا کہ یہ مسلمان کریں گے انشاءاللہ چلو کہ بابری مسجد بنانے کے لیے او غیرت مند مسلمانوں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور قرآن مجید کو دیکھو ساڑھے چار سو آئے تمہیں اللہ تم سے کہہ رہا ہے تم جہاد کا فریضہ زندہ کرو تمہیں زمین پہ خلافت دوں گا میں تمہیں زمین پہ اقتدار دوں گا ساڑھے چار آیتوں میں میرا رب کہہ رہا ہے مسلمانوں تم صرف جان کی قربانی دینے کے لیے ہو تم مال کی قربانی دینے کے لیے ہو میں یہ ساری زمین تمہیں دے دوں گا اور یہ کافی تمہارے جوتے صاف کریں گے اللہ کی بات بے اعتبار ہے کہ نہیں ہے چلو کہ بابری مسجد بنا لیں انشاءاللہ اللہ کیا تھا وہاں چاروں طرف پولیس لگی ہوئی تھی تم سے گاڑیاں مانگنے کے لیے نہیں آیا مسلمانوں میں تم سے کوٹھی بنگلہ مانگنے کے لیے نہیں آیا مسلمانوں ہمیں کسی کرسی اقتدار کی حوث نہیں ہے ہمیں تو اپنے شہید ساتھی یاد آتے ہیں ہمیں تو جیلوں میں بند اپنے وہ قیدی ساتھی یاد آتے ہیں جن کو الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ پہ پیشاب کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن مجید کو نہ پڑھ سکے آج کی دنیا ہمیں کہتی ہے یہ جیش والے کرسی کے پیچھے بڑوں بزرگوں سفید داری والے بشروں میں تم سب کے سامنے اپنی یہ جھولی امت مسلمہ کی ان بیٹیوں کے لیے پھیلا رہا ہوں جن میں سے بعض کو سبا کر دیا گیا بعض کی عزتیں لوٹ لی گئی بعض کو این جی اوز کے حوالے کر دیا گیا مسلمانوں تم تو سینماؤں میں چلے جاتے ہو مسجدوں کے خادم ہیں یہاں جتنے مدرسے ہیں ہم ان تمام مدارس کے نوکر ہیں یہاں یہ جتنے اکابر علماء بیٹھے ہیں